سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العلوم وصدق رسوله صفي الكريم الأمين سبحان الله بلاد الله صلاة والسلام عليكم يا رسول الله سيدي يا حبيب الله من والسلام was uh, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دین اور آزاد کشمیر اس جلسے کے اندر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف ہوا ہے موضوع جلسہ شراب گزرے تھے شکیل گزرے تھے پاری لگے تھے ایسا کرنے ضروری ہے فلما مومیاں لیکن عرض کرنا کہ نہ کماں راضی ہیں نہ یہ اصل اسلام کی ضرورت سمجھیں نہ اصل انسانی معاشرے کی ضرورت سمجھنے انسانی معاشرے ضرورت ہے نہ اسلام ضرورت ہے ایک دم آلے یورپ جہے ہیں سر مشینری مختلف بہانے فضول بیچ بیچ کے پیسے جمع کرنے میں ضروری اور وہ اپنی مشینری ویچن جان کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ جنہوں فتنے پہ جرائم پیدا ہوں لوگ پریشان ہوں پھر رجوع کرن کی مشینری دیو تو مشینری جرائم روکن لیکن مشینری جرائم نہیں روک دے جرائم آدم کی اولاد دے انسان بننے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھا جی جی آدم کی اولاد اگر انسانیت تو خالی ہوں جائے نا کوئی مشینری اس کی نہ اصلاح کر سکتی اور نہ ہی اس نے قابو پا سکتی رکھنا مشینری آ کر جان ہے انسان جاندار ہے مشینری بندے کی محتاج ہے بندہ مشینری کا محتاج نہیں جدو یہ قبضہ وہ ہونا انسان ہی قبضہ ہے تو مشینری نلت رنگ چ استعمال کرے جی میں مرضی کرے کر سکتا جی۔ مسلم اگر چوریاں روکنیا چاہنے تو وہ حل کیمرے نے وہ حل سلا ہے اگر کیمرے حل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیمرے بنا سکتا سی اور اصا ویک رہے کے ہوں چوریاں ڈکیٹیاں دہشت گردی فساد سب ہوتے ہیں بم سکیوں اس واسطے تھی سمجھدار ہو جا بم واسطے آ گیا کیڑی کیڑی گل کر کے بمب مارن تو کیا یہ جو آ کے تصویر میں خود آپ کو چاہتا ہے وہ تو مارنا چاہتا ہے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ ایک ویشی طریقہ ہے وہ ویشی طریقہ جب انسانیت تو باہر ہوا ہے وہ کیا آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے اگر وہ تصویر بچا بھی جائے محفوظ ہو بھی جائے تو انہوں کہڑا گاٹ ہے سارا وہ نقصان ہے صرف یہ بندے جڑے ہوتے ہیں صرف یہ بندے جنہوں کے دماغ شیطان بیٹھا ہوتا ہے وہ یہاں سینا تو نہیں گھبراتے سمجھ رکھنا لہذا جرائم کی روک تھام اور جرائم کے اگے پر مارنا وہ صرف اور صرف اسلامی نال ہو سکتا ہے اگر سزاوا نہ ہو چیزوں کا کوئی تلک نہیں جرائم بند کرنے اندر چور میں مثال دینا کہ جی گھر میں چلے گئے پچھوں گھر کے اندر کیمرے لگے سن چور بڑے نے تو بڑے گئے اس واسطے کہ انہوں نے تصویر بڑھ گئی وہ وہ میں چلو ایک بار بن گئی جب تو آ جائے بڑھنا اندر تو پہلو تارا ہی کیمرے دیا کٹو تھی خود سمجھدار ہو جہے مشینریاں بنا والے نے جی وہ مشینریاں بنا مشینریاں فیل کرنے رہے ہیں تو مشینری جی، نیل جی۔ کر ہزار طریقے ان کارا چوریاں ٹریکر لگے ٹریکٹر لگیا چوری ہو جاتی یہ کوئی طریقہ نہیں جرائم کو کا مجرم ہمیشہ ایک چیز سے بھاگتا ہے کیا سزا اور سزا واقع قرار واقع یعنی ایسی دینی چاہیے کہ جیڑی سزا مت مل جائے خاندان پورے روکا دنیا میں اسلام چور کا ہاتھ کٹ دینا جو ہاتھ کٹ ہے نہ ہاتھ رہے نہ چوری کرے سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ جی، جی۔ یہ ساری کوئی ضرورت نہیں نہ معاشر کی ضرورت ہے مشینری جیڑی نہ ساری سیاسی ضرورت ہے نہ ساری کوئی دینی ضرورت ہے کسی شہر کے اس کا کوئی تعلق نہیں محض یا تو وہی یورپ اور جو کمپنیاں نے انہیں اپنے بن سونے طریقے مال کٹھا کرنا ہوتا ہے سمجھنے لگی گل یا پھر یہ کہ ایک اپنے حواس اپنے حواس اپنی طبیعت اپنے نفس وقتی خوش کرنے کام کر رہے ہیں وہ جی محفوظ ہو گئی پھر کسی نے دیکھا گے یعنی کہ شوگر میلے کے طور پہ کم ہو گیا شوگر میلے کی کوئی لوڑ نہیں وہ سگیا اسلام صرف ایک شہر قائم ہے وہ کی اسلام کی لوڑ کی اسلام کی ضرورت کی کہ مسلمان اپنے من نو صاف کر کے اللہ رسول اللہ خالص کر بس پیچھے ساری دنیا اسی طرح مسلمان ہوتی لگی آئی ہے کرتے آئے اسلام عمل کا علم کا نام ہے عمل کا نام ہے عقیدے کا نام ہے سمجھ نہیں باقی جی۔ باقی یہ چیزاں جہاں ہیں یہاں کا فروغ کوئی تلک نہیں اسلام کے نہ ضرورت ہے نہ کوئی لہذا یہاں چیزیں میں اتنا تبدیل کرنا چاہتا سا بھائی یہ سمجھو ابھی یہاں نہ کو اصا منفی اثرات دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں مثلا نیکی کی محفل سے چلو اگر کوئی اختلاف کرے تو آ کے جناب دلیل لینا چاہے محفل اچھی ہے جی بعد چیزیں گے وہ بہانا اتنے تو چلو سنیا جا سکتا ہے لیکن تھی بہت سمجھدار بندے ہو کہ جب یہ ہوئی مشینری بنیا محفل استعمال ہیں تو وہ کن یہ محفل گھٹ ہوں ریکارڈنگ وہ بہت زیادہ ہوں وہ فلما پوری دنیا چلتی ہیں یہ کسی محلے چل رہی ہیں جس کے ذریعے اینا برائیاں کا اتنے میرے خیال میں کوئی صاحب اشتہار اور اور اور علم رکھنے والا بندہ کوئی اجازت نہیں دے دے سکتا سمجھ آئی آئی کہ نہیں ہوں ایک دلائل حرام ہون دے اور اگوں سبق آزادی نے سبب دوسرا اگر کوئی بندہ اگلی یا بعض دلائل ایسے پیش کرے جی دے آپ چون لیکن تھی دسو سکی ہو کہ ایک بندہ ایک بندہ وہ ایسا کام کر لینا ہے جیڑا آلما نجائز شمار ہوتا ہے جی۔ اور کچھ اور جائز سمجھتے ہیں ایک بندہ وہ کام کرتا ہی نہیں جہاں آلما چلاف ہے اور وہ یعنی نجائز کچھ سمجھ لیں کچھ جائز سمجھ لیں لیکن وہ محل اس واسطے نہیں میرے لگ رہا کہ یار جی اختلاف ہے جائز نجائز ہونے یہ نہ ہی کرا چنگا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جب جاؤں گے تو وہ یہ تو نہیں آخے گا کہ تو یہ کیتا کیوں نہیں لیکن وہ اتنے پڑھ سکتا ہے کہ وہ جڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ نجائز ہے اگر فرض کرو ان کا پاسا جگہ رب نو پسند ہو گئے تو قیامت والے رب پوچھے کہ تو یہ کیوں کیتا ہی یہ پاسا میرے یہ پسند سی تو پھر بندہ پس جائے گا تو میرے خیال دے تا کر کے فکا فرما نے اولیاء اللہ جہے وہ گزرے نا جن نے وہ کی کرتے سن وہ آدھے سر کہ جدو دو امام کا اختلاف پی جائے نا یہ جائز ہے یہ نجائز ہے تو اصا وہی پاسا فڑا گے جا نجائز آ رہا ہے کیوں اسی احتیاط کریں گے نہیں کریں گے جب نہیں کریں گے اتنے بھی گاٹا نہیں ہونا اگا بھی سانو گاٹا نہیں ہونا سانو رب پوچھے گا ہی نہیں تو جی کر گئے کسی امام کی شرح فکر کے مطابق اگے جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ معاملہ الٹ ہو جائے تو اصل تو پڑے گئے لہذا میرے خیال اگر کسی کو پتا ہوئے دو ڈاکٹر نے ایک کہتا ہے گولی کھائے گا گا تو مر جائے دوسرا کہتا ہے گولی مرنے لگا تو میرے خیال میں سیاح ہٹے گا گا رہ نہیں دیا سچی دسیا اگر ایک ڈاکٹر آ کے گولی کھا رہا کوئی فرق نہیں پہ دوسرا کہتا کھائے گا تو مر جائے گا تھی دسو احتیاط چنگی ہے کھا لینا جی، چاہیے کیوں احتیاط چلی بولو اس واسطے چنگی ہے نا بھائی یار وہ آپس جیسے مرضی اختلاف رکھتے ہیں جی کھاوا گا تو ممکن ہے جہاں کہ مر جائے گا یہ گل ٹھیک ہوگی تو فائدہ لگا جائے گا وہ بہتر یہ ہوئی ہے وہ کام کرو کسی سیا نزدیک ہے ایک بندہ کہتا ہے توجہ تھی راہ پوچھتے ہو یار راہ کدھر جاتا ہو راہ امن والا ہے یا خطرے والا ہے دس بھائی وہ یار راہ فلانے پاس ایک نہیں فلانے پاس جاتا ہے دوسرے کہتا ہے کہ راج چور ڈکیٹ پہ دوسرا کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ایماندار دسیا جی تصا کوشش کرو گے کہ اس پاس نہ ہی جائے گی تو دل اندر خطرہ کرتا رہے گا مطمئن نہیں ہونا تصا اپنا یار رہن دیں کوئی ہور راہ لبنے جتھے خطرہ ہوئی نہ ہے ہے ہے گل گل یا نہیں پہلو آخیا کہ کہ کہ طبیعت گرا گزرنی مشکل بھاری لگنی کیوں یہ اصول ہوتا جو اور رواج بن گیا ہوتا ہے نا کسرت اور رواج اور مشہور جو کچھ ہو جائے وہ خلاف الاف طبیعت نو اس کو ہٹانا بہت اور جی۔ بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ دل کرنا کسرت اور رواج اور مشہور سمجھنے لگی اس کو ہٹنا حقیقت کے نام لگنا ہمیشہ ہر اکل مند بندے تو یہ ہوئی توقع رکھی جا سکتی کہ سیاح بندہ وہی پاسا لگے گا جہد خیر خیر ہی خیر ہے اور باوے رواج ہوئے بھاوے نہ ہوئے بھاوے پاسے اس پاس بھاوے نہ خیر سیا بندہ وہی پاسا پسند کرتا ہے یہ آگے جی سمجھ میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتا کہ حرام ہے میں یہ بھی نہیں فیصلہ کرنا چاہتا بنا بناو والے سب جانے کیوں کر ہو ہے بدی وہی ہوتی ہے جس پر سب کا اتفاق کوئی امام ہوتا جی۔ مسئلہ اختلافی ہے لیکن یہ اصول ضروری ہے کیا کہ احتیاط کرو جب کسی کام کی ایک جانب خطرے والی ہو دوسری امن والی ہو تو امن والی جانب کو پکڑو خطرے والی کو چھوڑو اولیاء اللہ صوفیاء کرام ہمیشہ اسی راستے پر چلتے آئے ہیں مثلاً وہ جی کے نماز ہو جاتی اختلاف ہو گیا اولا باد اختلاف ہوا اصل جن سوفی کے دیکھیں جنہیں اولیاء اللہ بیٹھے گئے انہیں نماز نہیں پڑھی سمجھ کیوں انہیں آخیا بھی جدو اختلاف جو پہ گیا ہے جی اصا نماز سپیکر پڑھنے ہیں تو دوسرے کے نزدیک نہیں ہونی جی اصا نہیں پڑھتے تو دونوں کے نزدیک ہو جانے نہیں پڑھ رہا ایک بندہ وہ کہتا میں احتیاط کرنا یہ مطلب آ جا کہ جی نماز سپیکر چ ہو جاتی وہ نزدیک بھی ہو جانی جہاں کہنا نہیں ہوں وہ نزدیک بھی ہو جانی ہے تو پھر پاسا کا بھارا سبحان اللہ اس واسطے احتیاط والا پاسا المر بل احمد احمد احتیاط والا پاسا جڑا ہے وہ عمل کرنا یہ ہوئی زیادہ اچھا اور زیادہ احتیاط والا ہے سمجھ آئی کہ نہیں سختی اس واسطے نہیں کرتا میں پہلے بہت سختی کرتا ہوں کہ میرے تھے اس مووی کی وجہ پرچے ہو گئے لیکن میں ہوں سختی اس واسطے نہیں کرتا کہ ای عام ہو گئی کہ ہر بچے کے ہاتھ ہے وہ بیٹھا اتنے ہی جا رہے میں روک دینا ہزار بن جانا اتنے جن بندے سارے بنا لینی انہیں پتہ نہیں کوئی شاید نہیں ہوئے جہاں میری اس نصیحت سے عمل کرے جی میں پہلو کی تھی نہیں تو آج کل سر زور دنیا تو ایک خدا دیا ہر ایک خود امام بنے ہوا ہے ان بنے نفس ہی حضور نے فرمایا وقت آئے گا ہر بندہ اپنی سوچ کے اتنے مغرور ہوئے گا وہ سمجھے گا میں انسان یہ کر کے انتشار اشتراک امت کا بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے دن ب دن بڑھتا جاتا ہے کیوں اس واسطے کہ کوئی بندہ کسی کے پیچھے چلن کا چلن کا وہ ذہن رکھتا ہی نہیں اگر چل رہا ہے تو سمجھتا مال اس واسطے کہ جی میرا خیال یہ رلتا رلتا ہے پیا ہاں۔ خیال نہیں سلام تو اپنے رکھا جی ہوں دس بندہ کی کرے کر کے انتشار ہو ہو گیا گیا جمع کہ دن دن ب ہی فوٹنا فوکٹا ہی فوکنا ایک دن کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں ہاں۔ ہاں۔ صحابہ کرام میں موضوع بیان کرا اج وعدہ کرنا بیان عنوان آج دسنا ان شاء اللہ کسی ویل افتراک اور اختلاف اشتراک کیا چیز ہے اختلاف کیا چیز ہے حقیقت کیا ہے کس کی اجازت ہے کس کی نہیں ہے کہڑا مضمون ہے یہ سارا ایک ایسا عجیب ہو ہونا ہے کہ دنیا کے کسی نقصان سے بیان نہیں کا نام ہی پہلی بار سے تھے ایمان دسو اختلاف و اختلاف کا موضوع کسی جگہ سے بیان ہوا ہو اور ان شاء اللہ اور عظیم قرآن و حدیث اور اخبار آسار نال ایسا اگر اپنی نقلی دلائل نال پیش کرا گا تو ہو سکتا ہے ساری امت واسطے ایک روشنی کا راہ بن جائے سمجھ آئیے تو سمجھے کو نہیں آئی جی۔ پہلا تو سب کو ایسے بڑی عمر والے بندے بیٹھے جی سمجھدار ایماندار دسو پہلا گھر کے وڈیرے کے پیچھے پورا گھر چل رہا سر ہوں ہر ایک کا منہ بخر کسی کا ادھر تو کسی تو کسی کا ادھر تو وڈا پٹتا رہتا جو لوگ کہتے ہل گیا عمر چوکی ہو گئی ہے کر کے سمجھ نہیں ہے کیسی عجیب گل ہے ایڈا میں خلاف حقیقت جہان بن گیا ظالم عمر چوکی ہوگی تو اکڑ ہی ہوگی اور الٹا کہہ رہے ہیں اکڑ بہت عمر بہت ہی ہوگی اکڑ ہو گئی لو وہ تجربے کار ہمیشہ اللہ اکبر پہلو کیوں دنیا بچے کیوں سن سمجھدار ہوتے سن دانا ہوتے سن وہ وڈیا بیٹھتے سن وڈیا تو تجربہ شدہ گلا لے کے زندگی کرتے سن وہ وڈیا نو پاگل تو وڈا بھی ہو گیا پاگل میں چھوٹا کرے بہت اچھے وہ پاگل کا بنیا اس کو انہوں نے دیا جب کے خلاف چلے گا تجربے کا ایمان سلل بنا تھا حکیم عربی کا مقبول ہے سکھانے کہ تجربہ کار سے سوچ تانا نہ پوچھ خالی تانا نہ پوچھ جاننے والے سے نہ تجربہ کار سے کیوں کیونکہ تجربے کا علم ہمیشہ پختہ ترین اور مضبوط ترین علم ہوتا ہے برسورت اس ابتدائی ترمیم تو بعد میں اگر بے کو پوچھو مینو آدھے ہوں تو ہوڑا ہو گیا نرم ہو گیا فلاں بے اصل جو نرم ہوئے ہیں جو سخت سن تو روی کی وجہ سے جو لڑکا تو روگی کی وجہ کے ابھی ہو گئے جی ابھی جی بدل گیا بدل بنے گیا ہاں۔ یہ بدلنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حالات کے پیش نظر جی جی حالات کے پیش نظر حکم شری کا بدل جانا حکم فتح کا بدل جانا یہ اس سبھی لکھے میری نرمی کوئی تو لگے رکھتا ہے اتنے جیڑا بھی ہوا انہوں بدلنا پڑنا کیوں میں پہلو دسی کہ ایک ہے سی میں جانا سا آتا سا بڑا تھا جن چر تین جانا میں آنا ہی نہیں ہوں ہزار بیٹھا بھائی اٹھاوا سارے چلو بھائی پھر میں کر ہاں، آئی سارے آخا جہے بھی مووی فلم والے بیٹھے جہے موبائل لے کے بیٹھے سارے چلے جو باہر موبائل لے کے اصا موبائل میں خلاف سا اس واسطے کہ اگر عورتیں ہوں گی غیر مارم عورتیں گلا کرتی ہیں مردوں جی وہ ہے جی لچکدار لہجے بول دیا فتنا جی رہا فتنا جی رہا خلاف سا لیکن ہر کے جن بیٹھے نے سوفی بن کے سارے سوفی نے جیب پڑھو جنہ کو سوفی بن کے بیٹھا ہے وہ جیب پیا کیوں پیا اگر میرے کو پوچھتے ہو تو میں نہ کڈوں کوئی شیر نہیں رکھوں لیکن تو سر رستہ سے نہیں سکتی میں بڑا ہلاک میں کتنے پہنچ گئے ضرورت آ کر ہوتی اصل کاروبار بھی کرنا ہے اصل پلان بھی کرنا ہے وہ جو سر گل کر نے ہے تو جائز دیتی پہ کیا دوسرے ہاتھ حرام ہو گیا کیوں جائز کیا جی گل سمجھ لگی یہ ہوئی بہانے سے یہ ہوئی مسلحات لے جاتی ہیں تار اقبال سا ہے مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار جواب شکوا فرما رہا ہے اگر شرم کرو تو سب خدا کا شکوا کرتے جی لیکن تھی آپ سوچو جاتی مارو سب ہے کیا وہ تین ویستے سن مسلحت نہیں سن ویستے تصا مسلحت ویستے جی تین نہیں ویستے توجہ نہیں فرمائی مسئلہ وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار ہے تو اصا سنگیو اس واسطے یہ برداشت کر رہے ہیں کہ اصا مزید دین کی بےزتی اور دی بےزتی نہیں کرنا چاہتے گے جب اسا گے اور کوئی بھی عمل نہیں کرے گا سارے سامنے پھر دس بندے سو بندہ بنا رہا ہونا یہ اندر میرے خیال سے انہوں واسطے بہتا عذاب کا سبب بن سکتا ہے کیوں کہ سنن دے باوجود پھر وہ ضد کر کے مقابلے میں آؤ گے تو ایمان ضائع ہو جان کا خطرہ ہو جاتا ہے لہذا اصو سختی کرتے ہی نہیں اس واسطے تاکہ انہوں کا مزید نقصان نہ ہو ورنہ سڈا یہاں چیزوں کوئی تلک نہیں ہزور جوڑے پال کا صدقہ اصل دیسی دل والے بندے اصل پاک محمد کریم کی تہذیب نو دنیا کائنات کی سب تو اعلیٰ تہذیب سمجھنا ہے ادھر جانا نہیں چاہتے میں نبوت کے حوالے ہوں بولنا ویکو تھے سامنے سارے سکی جیڑ بنا رہے ہیں میں اتنا کچھ بیان کیا انہوں نے بھی کوئی اشارہ لگا چلو پھر چپ کر جانے چلو جا رہے اگر اس بلا چکنی تو دنیا میں ہے کوئی چلو جی ساری رضامندی کے بار خلاف یہ کوئی نیکی محفوظ کر لیں تو نیکی کوئی سن لینا تو وہ دل اثر ہو جاتا ہے اس برے عمل کے ذریعے اگر کوئی اعتقاد بچا لیتا ہے یہ اس کا برا ہونا حتمی یقینی نہیں لیکن اعتقاد تو حتمی یقینی فرض ہے نا تو اگر عقیدہ بچا لیتا ہے اس کے ذریعے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تو اس کی معافی ہو جائے اس اس کی وجہ سے اس کی معافی ہو جائے یہ میرے خیال میں اس کو زیادہ الفاظ بولنا میں پسند نہیں کرتا کو سمجھ آ گئی کہ نہیں سان اللہ تعالیٰ نے ساری سمجھا دیتی ہیں ہوں میں سچ میں نبوت کے حوالے بولنا چاہتا شریف کا جلسہ ہے سچ میں نبوت کے حوالے بولنا چاہتا بولو سبحان اللہ بہان جی، گرامی جس لیے موضوع سارے سامنے آتا ہے نا ختم نبوت کا کئی گوشے کھل جاتے ہیں کئی شوبے نکل جاتے ہیں کئی شاخا شاپ پہ بھی شاخ جائیے گھنٹے کتاب کر کے اصا کی عقیدے کی سلاح کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میں جس حوالے کلام کرنا چاہنا میں صرف اور صرف جناب کے سامنے ختم نبوت کے متعلق تین طبقے کا ذکر کرنا پوری وضاحت کرا ان شاء اللہ رزیف سادات کرام بزرگوں کی اولاد اتہار بیٹھے نے یہ بھی معذور ہو گے اور تو صاحب معذور علمی اور تحقیقی بیان ہونا ایسا لاجواب ہونا ہے دنیا دنیا کسی کو جواب نہیں اج تک ہزور کے جوڑے پاس کا سدکا سمجھ تاریخ قائم ہو گئی جی اصا جواب دے لیں اور سڈا جواب کسی نے تو نہ مانے ہو لے نہ مننا پھر بندہ ایک ہر ایک آزاد ہے کس کی جی جرت کے مسلمان کو ٹوکے سارا کلندر اقبال بولتا ہے وہ کہتا ہے اج کل کا مسلمان بڑا صرف ہے جی خود میں سورے سنا دینا کلندر اقبال فرما ہے کس کی جرت کے مسلمان خدا چاہے تم میرے کا آتیشی کدے اسلامی حکومت اسلامی قانون اسلامی نظام کی برکت نہ ہو حق کہنے والا بندہ دلے ہوتا سی حق کا مخالف ہمیشہ کمزور تے مزدل ہوتا سی اور پتا ہوتا سی حق کہنے والے میرے نال سارے نے حکومت بھی میرے نال قانون بھی میرے نال نظام بھی میرے نال جیڑا ہوتا سی خلاف حق دین کا مخالف وہ سر لکا کے رہتا سی کہ اگر میں پیچھو یا سب واگو سر کٹیا تو میرے سر چتر بہ جانا میرے آزادی نہیں توجہ نہیں بن پائی جی،, جی،, جی اس واسطے خیر یہ ساڈا کرنی ہے اسلام آزاد نہیں اسلام پابند ہوا کر کے جو مرضی کی جاتا ہے کوئی کسی نے گل کرے بھی صحیح تھی کوئی جھاڑا پا کے چپ کر کرنا کہ میں تین اندر کلا ہوں وہ بچارا اس کی روکا جاتا ہے چل بھائی ٹھیک ہے وقت گزارو تو سر نہیں من کرو وقت ٹپاؤ ہوں یہ حالات بن گئے اچھا۔ حقیقت گھنٹے اسی طرح ہی نا تو عزیزم جسے ایسا ختم نبوت کی گل کرنی کئی شوق شاخا نے کئی شعبے نے میں ایک دے بولاں گا میں دساگا کہ ختم نبوت کے متعلق کن گروہ نے یعنی دوسرے لفظ ختم نبوت دے عقیدے دے مخالف کنے لوگ کہڑے طبقے دسنا ختم نبوت دے حق کے ایک نالے بھی تبھی کام ہے وہ تمہوں اگیں سمجھ آ جائے گا خود کہ یہ بھی ایک دستور ہے جی۔ برے لوگ کی چور مچائے شور ایک مشہور ہے جی، جی۔ چور جہے بندے چور لبن ہو جائے جی، یہ چور بھی چل رہا ہے لیا خالی اس گل سے نہیں رہنا کہ جی تحفظ ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کی بات کرنے والے وہ واقعی حقیقت تحفظ ختم نبوت کے ہی حامی ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ ختم نبوت اس معنی چیز کھڑے ہوئے کہ نبوت کو ختم کیا تحفظ کا نام لے لو جی میں کر کے رکھا گا تو ساری حقیقت کھول جانی ختم نبوت کا مانا تو یہ ہے نا کہ آپ علیہ السلام سلام تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا کوئی نبی پیدا نہیں ہونا یہ بالکل برحق ہے لیکن اس عقیدے کے دشمن تین لوگ اس عقیدے کے دشمن تین لوگ نے ایک وہ لوگ نے جنہیں نبوت کا دعوی نبی بیٹھے نے وہ سید عالم کے دورے سن حضور تو بعد ہال تک کوئی نہ کوئی کسی پاسوں سے کٹ کن ہے دعوی نبوت کر ہے نبی بن کھلوتا ہے معاذ اللہ سمجھ نہیں لگی گل نہیں یہ سلسلہ پتہ نہیں قیامت تک کنا چیر چل رہا رہنا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پاس کچال کذاب آقا نامدار نے فرمانے علی شان کے مطابق ان پہادی ثلاثین کذابا و دجالا فرمایا میرے بعد تیر انتی تیر تیر دجال تے قذاب جھوٹے نبوت دے دعوے دار ہون گے تری حضور سرکار نے فرمایا ہاں جی ہوں پتا نہیں وہ تری پورے ہو گئے نے ادھر جڑا ہے نا تری دا یہ کسرت واسطے بھی چلتا ہے بعض اوقات اور عرب والے دستور ہے تھوڑے ساڈے محاورے میں بھی ہے بعد اوقات کثرت واسطے معاف مثلاً تین ستر بار سمجھایا وہ مطلب نہیں ہوتا کہ ستر گنتی نال سمجھایا وہ مطلب ہے تین بہت سمجھایا قرآن یہ محاورے کے مطابق قرآن کلام آیا ہے میں زیادہ تک نہیں چاہتا جب ادھر محاورہ آ گیا ادھر ہو گے مطلب کیا واہ سارے ہو گئے تری توجہ نہیں سمجھ رہے اس کو بچ جانا ہو سکتا ہے بارہ بوتر ملکے ختم نبوت نے دشمن نبی تو بعد نبی پیدا ہو سکتا ہوتا کا بات پر جڑا ایک شراب تو پا رہے ہر کسی کو پتا مسلمان ہوں میں پہلو ہی سورت نہیں مرتی اس نے سیرت نہیں مرتی اس نے آواز ایک جی نعمت نعمت سیرت آواز اسی طرح ایک نعمت مرتی لیکن یہ نعمت اللہ تعالی نے کری یہ اسلام اصل مقصد دین دین دا بیان اصل مقصد ہے لیکن حسن آواز یہ ہوتا ہے کہ پرکشش اور جاگر ذریعہ ہے حضور نے فرمایا سعود الحسن اسعود الحسن یزید و فل قرآن حسن سونی آواز قرآن کے حسن نو بدا دیتی سبحان اللہ ٹھیک ہے ہوں سونی آواز قرآن کے حصلے ضرور اضافہ کر لیکن یہ مطلب نہیں کہ اگر سونی آواز نہ ہو جی۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک طریقہ ہے سونا یہ اگر مل جائے تو فاویا نہ ملے تو پھر یہ نہیں کرنا تھوڑا قرآن کو معلوم ہو جائے کیوں آ کے سونی آواز والا نہیں لفظ کیونکہ جہاں مقصد ہوتا ہے نا جی کچھ مقصود ہوتا ہے ہاتھ جانا چاہیے ذریعے بدلتے رہے میرپور جانا اگر ایک رستہ نہیں دوجا دوجا نہیں تیجا تیجا نہیں چوتھا بدل سکتے لیکن یہ مطلب نہیں کہ میرپور جان کا مقصد ہی ختم کر بیٹھو مہاد واسطے کہ تمہیں رستہ جا سونا نہیں لبا جدید ضرورت ہے اتنے تو پھر تا حق بنتا ہے کہ جہاں راہ لگ جائے جان والے ملے سونی آواز یہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے اسلام کو پہنچاؤن کا جاز پر کشش طریقہ ہے لیکن وہ مطلب نہیں کہ جی سونی آواز نہ ہوئے تو ہوئی اسلام ہی نہ سنو جی، جی. علم نہ سنو دین محروم ہو جاؤ کیوں اگر آواز والا بندہ نہیں پہ تو پھر پھر بدبختی بدبختی اس نے آواز کو مقصود نہ نہ بناؤ بناؤ مقصد ہاں جی یہ محاذ ذریعہ رکھو اساں اس نے آواز کو مقصود بنا دیتا ہے کہ محفل ہی اسے واسطے نے کہ سونی آواز والا آئے قرآن پڑھے ناد پڑھے دین کوئی دسے تو باوے نہ دسے خیر میں رات سونی آواز سندیا لنگ جائے روک لنگ جائے نعرے ماردیا لنگ جائے ان سارے خوش ہو جاتے ہیں آدھے خدا کا فرض پورا ہو گیا سر کے جان خدا کا فرض میرے سونی آواز پورا ہو جاتا ہے تو پھر سارے کرام سور لا لا کے بیان کرنا چاہیے سی جی سورا نہیں لائیا وہ بغیر سر تو دین دستے سن تو پھر سمجھ لے یہ مقصد نہیں مقصد نہیں لوگوں دین مائل کرنے کا ایک اچھا طریقہ اور انداز ضرور ہے لیکن یہ منظر اور مقصود نہیں منظر مقصود اسلام ہے چاہے سننا لپے چاہے بغیر سننے لپے اور خدا دا دین تو بندہ سمجھ لو گا میں سمجھنا سارے بہت بڑا ظلم و ستم ہوا ہے جڑا صرف سورت آواز سنانے جی اتفاق کر لیا گیا ہے اور اینو ہی سمجھ لیا گیا گیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کافی ہو جدو رات اصا سر چلا دیتی تو ساری رات پیسہ بھی سنیا سن دے سویر کر دیتی سویرے پاوے نماز ہوئے پاوے نہ فرد پورا پاوے نہ فرد جاننے پاوے نہیں جانتے خیر میرے لیکن رات اصا حضور گزار دیتی ہے کیوں گزاری ہے حضور آستے سر جو سنتے رہے ہیں جو سنتے رہے ہیں کمال ہو گئی ہزار راستے وہ رات کیڑے بڑھ گئی ہو گئے ہزار راستے وہ رات بن گئی ہے جی مستفا ہوئے توجہ فرمائی نے اور اگلی گل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بس اور صفت اور سنا یہ ضروری عبادت ہے ضرور عبادت ہے لیکن یہ اس وقت عبادت بنتی ہے ذہن رکھنا جس وقت دین دین دے نو نقصان نہ پہنچے فرائد نو نقصان نہ پہنچے میں مثال دینا اگر کوئی بندہ کسی کافر نو لیا ہوئے انہوں نے آ کے نہ چڑا آخر عبادت کا کرنا غلط کا کرتا ہے کیوں کی کا کرتا ہے کافر کی تعظیم کرتا ہے کافر نو حضور دی صفت سنا دا وسیلہ بنائی کھڑا ہے یہ واسطے ضروری سی یہ کسی صاحب ایمان نو بنا توجہ نہیں فرمائی نے اسی طرح اگر کوئی بندہ دین اپنے فرض نو نقصان دے کے حضور دی صفت سنا کرتا ہے تو وہ سفر سنا عبادت نہیں بڑھنی بات نہیں سمجھے مثلا حضور دی ناد لکھے گھر سمجھ حضور دی ناد لکھے لکھ کے تھلے تو اس نے شفت ہے تعریف کی ہے لیکن تعریف نہ تعریف کو نہ جائز تک پہنچا دی توحید تک پہنچا دیا غیر شرح تک پہنچا دیا فرض بڑا بڑا سی تعلیم مستفا انہیں نام کی تعلیم کی بجائے نام کی توحید کی تھی بھاوے انہیں ناچ لکھی ہے فرض نقصان پہنچایا الٹا ہو سک جانا چلا جائے گا سمجھ رہے ایک بندہ نال شریف پڑھتا ہے لیکن اس نال شریف نو ذریعہ معاش بنا تو علماء فرما دے نجائز کرتا ہے آلہ حضرت بریل کی فتح پر رکھ کے لکھ دیں جی جمع کرے گا اور آرام ہو جائے گا ذریعہ معاش کا ذریعہ نہ بناوے اگر اس مقصد اللہ رسول راضی کرنا مومنا نو راز سڑا کے مومنا نو راز سڑا کے مومنا دے دل کے اندر ایمان اتارنا مومنا دے دل نو خوش کر کے اللہ رسول راضی کرنا وہ رب واسطے پڑے رب دے حبیب واسطے پڑے ان اگر کوئی معاش ہے روزی ہے جو کچھ ہے وہ خدا واسطے دے یہ اجرت نہ سمجھے وہ بھی اجرت نہ سمجھے کیونکہ یہ مزدوری کا کام نہیں یہ اجرت کا کام نہیں ہے جی یہ دین کا کام ہے ہوں یہ لینا دن والا تو میں سواب پاؤ گے لیکن اگر ذریعہ معاش بنا اس اپنے لہن کو اپنے آواز کو حسن آواز کو اگر وہ ذریعہ بنا کہ شاید معاش کا تو فرمایا پھر جائز نہیں تمام کو کہا گئے تو پھر جائز نہیں ہوں کیوں دن کو نقصان پہنچا سب اڑ گیا الٹا عذاب کا سبب بن گیا الٹا ناراضگی کا سبب بن گیا سمجھ آئی ہے نہیں جی، جی۔ تو بھائی میرے اس نے آواز کو اچھا سمجھو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین کو اچھا نہ سمجھو اے بڑے دور پاوے آواز ہوئے پاوے نہ ہوئے دین ہر صورت میں سننا فرض ہے یہ بار بار سمجھ آئی کہ نہیں جی جی ذرا بولو سر سبحان اللہ میرے اللہ تعالی نے سب کو دیتے ہیں میں اس نے آواز بھی رکھنا شیر اشار بھی سننا مست بھی کر دینا لیکن وہ یہ نہیں کہ تصا سمجھو اگر یہ نہ ہوا تو پھر کوئی سارا کچھ ایک خوہ ڈگ پیا یہ گل ہے یہ بھی خبردار کرنا ضروری نہیں سی ضروری اور سگیا یہ لوگ جہے جھوٹے دعوے نبوت کرتے حضور کو بعد ہر ہرسلان ہر پاوے پاوے کافر کافر کوئی قرار دے دے نہ وہ ہی کرارے کافر ہوں نا وہ کافر قرار گل سمجھ جے کافر ہوں نے انہوں کافر قرار کافر کی نقصان ہوتا ہے وہ تو کافر جڑا کافر آخیا جا دیتا ہے نا کافر قرار دینا کوئی بات نہیں یہ حکم شریع اس کو ظاہر کرنا پڑتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے حکم جہاں کافر نزدیک کوئی کافر کوئی کافر آخ یہ سمجھے میرے آخر آخری بننا غلط کوئی نہ آخے آخے تو میرے نہ آخر جنتی بن جانا یہ بھی غلط کوئی ہوتا ہے وہ صورت اگر اس کفر سے مر جائے گا توبہ نہیں کرے گا تو کون ہو جائے گا ہوں کافر قرار دینا جڑا ہے نا کافر دسنا وہ لوگ کافر ہے اصل ایک سزا ہے ایک سزا ہے کہ کافر قرار دینا اس سزا دا سبب ہے وہ کی اگر اصا دساں گے حکومت کہ یہ کافر ہو گیا وہ مطلب ہے حکومت ختم کرے جو من نے بھی نہیں حضور نے فرمایا جو اپنے دین سے پھر اس کو قتل کر دیکھیں گے مرتد ہو گیا وہ لوا کو فتوا دینے کا یہ معنی ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ حکومت اس کو قتل کرے اور اگر عوام الناس میں سے اس کو کوئی قتل کرے تو اس قاتل سے بدلہ نہیں لیا جائے گا دم ہوں حتر اس کا خون جو مرنے والا ملتا ہے اس کا خون کتے کی طرح ضائع ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لہذا جب کافر قرار دیا جاتا ہے تو حقیقت میں یہی یہی ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ سزا کا مستحق ہے اب حکومت کا فرض بنتا ہے دے اگر وہ حکومت نہیں دیتی تو عوام کا فرض نہیں بنتا سزا دینا ذہن میں رکھنا عوام کا فرد نہیں بنتا گستاخ کو یا مرتد کو مارنا لیکن اگر کسی نے غیرت کر کے پار بھی دیا ہے تو یہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا مارنے والا کیوں اس نے اس کو مارا ہے جو خدا رسول کے نزدیک مرنے کا حق ہے جی پھر سمجھو ایک ہے یہ سمجھنا کہ جی عوام الناس کا فرد بنتا ہے گستاخ رسول کو مارنا نہ کسی مرتب کو مارنا یہ عوام کا فرد نہیں تمام مفسرین ایم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنی آیات سزا دیا نے سزا دیا چور کا ہاتھ رکھ دو زانی نو کوڑے مار دو فلاں سزا فلاں سزا یہ ساری آیات تھا اینا اینا دا مخاطب یعنی جیڑیاں آیات سزا دیا نے اے جیتے نال گل کر رہی ہیں نے جیتے نال گل کر رہی ہیں نے جنہوں مخاطب بنا رہی نے وہ حاکم نے عوام نہیں لگی جی،, جی اسلام جو آخر ہے زور لال کر لو سب تو لو زور لال کر لو یہ مطلب نہیں عوام اٹھے تو چور کے ہاتھ کر رہے عوام اٹھے نتیجہ نکلے گا ہو سکتا ہے چور کر رہے ہو یہاں دیا لتیں لتیں یہ ہاتھ کرو کر اسلام ایڈا بے حکمت بے سمجھ مطلب نہیں اسلام آخر ہے یہ سارے طاقت والے کم نے جنہوں کسی فکرے کا خطرہ نہیں لہذا فرد بنتا ہے حاکم کا کا ہاتھ کر دے لیکن اگر کوئی قدر کر بیٹھ رہا ہے اللہ لا شریف اے بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ الٹا توجہ تحقیق کی جائے گی اس نے ذاتی دشمنی کی بنا پر ایسا کیا ہے یا گستاخی کی بنا پر مارا ہے تفتیش و تحقیق کے بعد جب ثابت ہو جائے گا کہ اس نے اللہ رسول کی غیرت کی ہے تو پھر اسلام یہ کہتا ہے سزا کا نہیں یہ جزا کا مستحق ہے ہاں جی ایک مذہب قتل نہیں کرنا انہوں انعام دے رہے اور یہ مان رہے جہاں سیدنا فاروق عالم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کھیل لے فن کتاب امام اس کے اندر اندر لکھا ہے آپ نے بچے رہے اڈی پادری کا گھر سی گیند پادری گود بچے گئے لینا لینی کہ اگر تا رسول بھی لینا آ جائے تو میں نہیں دیا گا بچیا نو گسا لگا کہ ہے نا مراد ہے ساڈا محکوم ہے ساری حکومت کے بعد رہن والا پھر سارے نبی نو ایڈی بکواس کر دیتی سو یہ توہین کی دی ہے بچوں کے ہاتھ جڑے ڈنڈے سن انہوں اس انہوں ہی مار مار کے وہ کم تمام کر دیتا جب حضرت فاروق آدم سرکار گے مسلمانوں کے بچے بھی اپنے رسول کی غیرت سور جگہ جو ہے سبحان اللہ کی کریے بڑا پراؤ زمانہ کر کے سارا کلندر اقبال فرما ہے ہاں یہ سچ ہے چشمہ پر کوہن رہتا ہوں میں نظر اپنی پرانے زمانے رکھنا پاوے پامے دور بیٹھا وا ہاں، نمے ماحول بیٹھا وا ہاں، لیکن نظر پرانے رکھنا وا ہاں یہ ہاں یہ سچ ہے چشم پر رہتا ہوں سچ ہے پر میں ہے آتش رفتار کا سرا میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتار کا تلاش نے اس اگ کی تلاش نے جیڑی اگ پرانے بزرگوں لگی سی مستفا یار لگی سی بابے فرید ورگیا لگی سی نوشو پاک ورگیا لگی سی میرے علی ورگیا لگی سی سید جلال بخاری اوچنی نو لگی سی جی پیچھے فکیر لگی سی اسی اگ دے اسی اگ کی تلاش میں بھی سبحان سبحان اللہ سلام سنارا ساری ایسی مت ماری اور سیاح آدھے درخت نال ٹہنی ہوگی تو کدی باہر آ جائے جی درخت تو ٹوٹ جائے باہر آن کی بجائے پھر چولہے ہو جاتی سمجھ آئے گی نہیں اقبال کہ اللہ کے بندہ کوئی گل نہیں کوئی سیاسی سیاسی لحاظ لحاظ لحاظ اگر سوال آیا ہاں جی خزاں آئی ہے پتے چڑھ گئے ہیں لیکن اگر اصا اپنے اسلاف نو دل دماغ رکھا گے نا انہوں نے زندگی نو تو پھر نتیجہ یہ ہونا کسی ویلے بھی بہار آ جائے گی کیوں بھائی کوئی ایسی ہاتھوں گوائی بیٹھے ہیں کہ سب کچھ بچائی بیٹھے مرد خدا دے کیوں نہیں لب ہاں، جی۔ سچی دسیا جی جڑے نگاہ کرتے سن ہاں۔ تقدیر بدلتے سن وہ کیوں نہیں لبتے یارو مرد خدا جڑے دل دے حال بدلنے والے سن وہ کیوں نہیں جی۔ وہ سوفی فقیر کدھر ٹر گئے بول رہے نہیں جی۔ لیکن ہوں کریے کہ آپ وقت ہی اس طرح ہوں یعنی زمانہ جڑا اصا ویکن رہے ہیں اصا وہ مرد فقیر ویکھے ہی نہیں تا کر کے ہوں اصا کیون آخیے بھی سارے ہاتھوں کچھ گویچیا ہے اصا وہ مرد نہیں ویکھے ٹر گئے جہے اقبال ورگے اقبال بنا گئے نا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی وہ ٹوٹ گئے صوفیاء اور اولیاء جڑے نہ کسی دے چکے سن نہ کسی کے ہاتھ چیک سن سچ دنیا کے بادشاہ خاطر بن کے رہتے سن نو اللہ تعالی کی طرف ایسی استغنا اور بے نیازی لبھی ہوتی سی کہ سوائے ایک رب کے دربار کسی اور دے دربار میں غلام بنتے ہی نہیں سن بولو سنگیو ایسا دیکھو میں ایک سوال کرنا میں پھر ملا دے بیٹھے جی یہ موضوع کا شوق پیدا ہو جائے سوال کرنا یہ دسو سنیا کا ملاد کس بزرگ نے شروع کیا ملاد کر رہے نا کہڑے بزرگ نے شروع کیا سنیا نے کس بزرگ نے ملاد شروع کیا اگر یہ جواب نہیں نا تو ایک نا کبھی موضوع لگائے گا ہو سکتا ہے کسی جگہ لاہور لگ جائے ان شاء اللہ اس موضوع کا نام ہونا ہے تاریخ میلاد یہ بھی دنیا میں پہلی مرتبہ لگے گا کسی ممبر نے تاریخ میلاد کو بیان نہیں کیا ہوگا یہ دساگا تاریخ کدو شروع ہے ہونا کہ بچوں دس دینا تاریخ نہیں بیان کرتا لیکن اس بزرگ کا دس دینا جس بزرگ نے ملاد شروع کیا ہے کیوں مطلب کی گل بچ آ گئی اسم شریف سی شیخ عمر ملا اربلی اربل ملک رہن والے سن شیخ عمر ملا ملا نہیں ملا بڑھنا ملا بڑھنا ہے اے کتاب میرے گھوڑ پہ ہے میرا آت اس محدث محدد سب نے اپنے دی محدث محدد سب نے جو دی دی سے دی میرا آت اس اے وہ ایک جلد بھئی اس نے لکھیا ہے شیخ عمر اللہ ملا پڑھنا ہے کیوں ملا پڑھنا ہے ملا دا مانا ہوتا ہے بھرائی کرنا دا بھرائی کرنا دا اٹیں لا ایٹا لا کے کر کے یا کم تو جو روزی بنتی سی وہ روزی کھاتے سن سی تو کٹھا کر کے پاک محمد کا ملاد شروع کی رب نو ایڈا پسند آیا ہے خدا بھی خدا یہ سنت بن گیا نور الدین زنگی رحمت اللہ بادشاہ نور الدین سنگی رحمہ اللہ آپ نے اشارے میں چلنا جی سی اشارے پہ جی بچپنا دیں سر وہ چلتا سی بادشاہ جی اشارے پہ چل رہے وہ جی مرضی لوٹ رہے لوٹ رہے لیکن اگر ان ملاد شروع کر دینا وہ سگیا یہ سنت نہیں سی بننا رب نے کیوں رنگ لایا ہے جدو فقیر نو ویکیا سو ہاتھ بھی کمائی سال سال کے ہاتھ پٹھے تھے پھر روزی کٹھی کر کے تے محمد کا ملاد شروع کیتا سو رب نو پسند آیا ہر مومنٹ دل سنت بنا دیتا سبحان اللہ نوکر نے کی کہنا نوکر نے کی کہنا کی کہنا بڑا انہیں تو پہلو ویکنی نوکری اپنی کتنے نوکری نہ لگی جائے سی گل ہوئی ہے سی گل کرنے پہلو بلی مارنی پی سی گل کرنے پہلو بلی مارنی پی گلا فکیم سی انہیں بلی پالی سی کسائی کو شر دا سی شاہی نے ایک دن ڈنڈی ماری ظلم کرنا شروع کر دیتا کاٹ توڑنا اللہ کے فکیل نے سوچا فرض بن گیا جا کے یا ظلم کرنا کیوں کاٹ توڑنا ہے بزرگ نے جا کے آخیا اچھا جب بزرگ نے سوچا خیال آیا کہ یار گوشت کا کی بنے گا وہ بلی کا گوشت دیا آخر بلی پہلو مار دینا کہتا ہے سویر کسائی کو آخیا گھر نہ تولیا کر پڑھاوا گھرو ڈر ان آخیا بابا جی گوشل میلا بنا انہیں آخیا کسائی جی میںنی مطلب پہلو بندے مارنا پہ جی ڈر لالچ ہو سچ نکلتا کر کے پیر بابو فرمایا فکرا کی گل کر دیا کا کر کے تین کسی جھوٹے کساب کی امت نہیں لگ رہی پچھلے اگر انہوں نے اقلیت قرار دے کے محفوظ رکھا جائے تو جیسے مرزائی اج بستے پہ سبھی تو ایک سبھی تو بس رہے ہیں کیا پچھلے نہیں سر بس رہے کسی تھان سے امت لب لی ہوں کسی جگہ پہ کسی نبی ایمان کیوں نہیں لب لی سارے پچھلے نے انہوں نے چین کا حق دتا ہی یہی اسلام ہے حکومت بات سمجھنا حکومت کا کام کسی کو کافر قرار دینا نہیں ہوتا علماء کا کام ہے کافر قرار دینا علماء کا کام ہے بے شک کفر لگانا علماء کا کام ہے بے شک حکومت مفتی نہیں ہوتی بے شک بے شک انہوں کا کام سزا دینا فتوا کون لانا ہے علماء گواہ کا کام چور دسنا ہاتھ کٹنا نہیں جدو گواہ نے کہ بندے چوری کی مطلب ہوتا ہے گواہ ہاتھ کٹتے ہیں کہ گواہ والا کی کام ہوتا ہے سر علماء شریعت کے گواہ ہے یہاں گواہی دینی ہے فلانا شرح تو نکل گیا ہے آگے حاکم کا کام ہے جی گواہ گواہی دیں گے چور کا ہاتھ ہونے کٹنا ہے اسی طرح انہیں دسنا ہے مرتاد نو قتل ہونا کرنا ہے صدیق اکبر مانگو فاروق اعظم مانگو جی وہ کام کر رہے آگے جو سمجھ کے بیٹھے بلکہ میں سنا دیا تمہیں لطیفے کی گل بھی ہے ٹیچر بھی کہ کافر کو کافر قرار دینا کوئی فرق نہیں پہنتا وہ پہلو سمجھتا میں کافر مرزائی بھی سمجھتے میں اسی کافر ہوں وہ سمجھتا ساڈا ہے نبی کوئی نہیں وہ نبی جہاں انہوں کا بنیا سے وہ سمجھتا میں کوئی نبی نہیں ہے میرے امتی نہیں میں یہاں دال آیا میرے دال آئی کر پک جی میں کسمیا پیا میرے کو آ گیا مرزائی بحث کرنے لو میں دو چار گلا کر کے میں آخیا بھی یار میں اس طرح طریقے بحث مقصبے مقصد کلو لے ایک ہور طریقہ اپنایا ہے کہ وہ سامنے میں مرزے پانچ سات گالا لیا بیٹھا رہا وہ متے تٹ بھی نہ آیا میں آخیا میں لکھ دینا تو اپنے مرزے نو نوی نہیں ماننا وہ کہتا ہے گلے کرنا نہیں میں ماننا تو کرنا نہیں میں کہ میں لکھ دینا قرآن رکھنا سر سے تو نہیں ماننا کہتا کیویں میں کیا اتری دیا تیرے سامنے میں تیرے نبی نو پانچ سات گالا کٹیاں تیرے متے پہ وٹ نہیں آیا وہ مسلمان تے اپنے پیر دے خلاف نہیں سن سکتا نبی دے خلاف سن کے بیٹھے توجہ نہیں فرمائی وہ میں کیا تینوں فرق نہیں پیا متے دے فاٹ بھی آیا نہ مراد آ تو تینوں گانا سننا پیا تینوں ہزار نہیں آئی میں اپنے اج ہاتھ دو گے نا اج بنا کے وہ خردم کے نیڑے لے گیا تو میں کیا گل سنا اصا منیا محمد پاک نبی کوئی نبی نہیں تسا دال ہے اس کمی نے جگہ جگہ چا لکھتے ہیں کلا لکھتے ممبر کے اج تک نہیں سنیا کسی مرزا ویرت کی ہوسلمان مارا ہوگی اج تک نہیں سنے گا سارے پاک محمد کی کیوں جگہ جگہ لوگ ہیں حالانکہ پتہ ہے حکومت حکومت دے دے دے گی گی مار یہ سرپرستی وکری کرتے ہیں کسی پاسے کرتے ہیں یہ مار دیں گے ہر کسی کو پتا ہے لیکن یہ باوجود اپنے نبی کی گرت رکھتا ہے معلوم سچا نبی دوبارا نہیں کرتے والے اگان یہ خلاف بھی گوارا نہیں کرنا جی رب لبا دری کر ہمارے پاس کا کوئی فیصلہ کر دے گا حضورت ارض کر دیں گے یاد کا بخش کسی مجرم نو بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا چور نو چور چور کہی کہی ساری دہڑی ڈرتا سزا دو بدنامی تو کی ہوتا ہے بدنام بے شک بلکہ کئی بندے چوری کا فخر کرتے ہیں بندے میں بھی چور پہ جاتے چور پہ چور پکے چوردار کو نہیں مانتے معلوم ہے بدنام اصل سزا سزا ہوں سویرے کہہ کہہ رہے رہے کہ نہ دو دنیا کے ساری حکومت صرف توا لا دیا کرو پر چلو چور ہوئے مجرم ہوئے نشیا فروش ہوئے پروش ہوئے جا ہوئے کوئی ہوئے وہ صرف توا لا لو اشتہار لا لو بورڈ لا لو فلاں آخر کچھ نہ سزا نہ دیا چور کسی طرح کا مجرم ہے سدا دیر کی بجائے صرف یہ کہہ دیتا کہ یہ چور آ ان افسر بھی بناؤ صدر بھی بناؤ سارا کچھ بناؤ بڑے بڑے عہدوں سے بھی بٹھاؤ چور ہاں۔ لیکن کہہ دیا کرو یہ ہے چور توجہ نہیں فرمائی ہے ہاں۔ سویرے چوری اکڑی مال بچنے ادی دنیا تو زیادہ چور بن جان جب ویکن گے بھی یار پھر بدنامی لگنی ہے نا اسے بھی ہے وہاں بھی ہیں سلام بھی ہیں سارا کچھ ہے جد گے ہر شہر چلتی پھر چور چوری چڈن لگا چوری چڈن نہیں لگا بال بچا نہیں لگے ہے کوئی چور نہیں چھٹ سکتا اگر سارے مرزائی ہوئے یا کوئی منتقل ہو دشمن وہ دین ہے سارا مال ایمان ہے سارا مال وہ ہے دشمن وہ ہے چور خالی کافر قرار دین لال وہ بھی کھلے رہے اس کا بھی بہار رہے ہر پاسے سلامہ بھی ہوندیا رہے صرف ایک معاشرے کچھ لوگ بدنامی کی وجہ نال وہ پشا ہو گیا ہے بدنامی کی وجہ نال اگر یہاں نے چند بندیاں وہ قدر نہیں جن ایک ہو چاہیے سی پھر میں پوچھنا پوچھنا میں کتنے ہونا ہے ہے مرزائی چور جی خالی بدلاؤ نہیں کرنا کافر کہہ کے پھر نہ مرزائیت رک سکتی ہے وہ بد رہی ہے زائد تعداد جڑو پہلو کنی سی تو ہوں کنی ہے زائد ود رہی ہے ہاں جی عہدے انہوں نے کھلے نے سارا کچھ تو اوے چلن دیا ہے اگر بدنامی کر دیتی کافر کہہ گئے کہ کیڑا فرق پیا ان اس واسطے یہ کوئی شر کوئی نہ شرع ہے نہ حکمت ہے نہ عقل ہے ہر چیز پر ہر چیز تینوں کے اے جناب جی باطل تے غلط تے فاسد ہے ہاں جی لہذا اور مسلمان یہ مطالبہ نہیں کو کافر قرار دو مطالبہ یہ ہے کہ یہ چور ہے قانون اسلام کے مطابق اس کو سزا دو جی، وہی نہ رہے جڑا منہ نبی تو بعد کسی اور نبی سمجھے ہاں، پڑی اگلے نے کیوجو ہی یہ سی کہ ہم خرموں میں شریک کیوں نہیں ہوئے کہ یہ الزام دیتا ہوں نہ گئے اندر دا گیا کدو نکلیں گے نبوت کا مسئلہ باہر نہیں پہ ہوتے پھر میں دسیا کیوں نہیں پہ آتے ہاں، ہاں، ہاں، دسیا کیوں نہیں پہ آتے اور پھر یہ دسیا کہ جہاں سوڑ لگے نا وہ آخے گا ہو سکتا میں پچھلے تو توبہ کر سبحان اللہ اور سنگیا وہ مکمل وضاحت سننی لیکن میں تھوڑا جہا اشارہ کر گیا ہوں کیا مطالبہ یہ نہیں کہ کافر قرار دو کافر ہی ہے مطالبہ یہ ہے کہ سزا سزا دو دو بولو چور کو چوری کی سزا دو چور نو کرسی دباؤ افسر بناؤ کھابے کھواؤ موجہ کراؤ کافر کافرچا بڑا میٹر ایک طبقہ ایک گروہ نبوت کا دعوی کرنے والا ایک دوسرا طبقہ ایک ہے وہ یہ خطرناک ہے خطرنا آ گیا گروہ خطرنا خطرناک ہے انہوں کی خاتم النبی جی حضور آخری نبی ہے حضور جڑا مرزا سی نا انہیں آخیا آخری نبی کا یہ مطلب آ کہ حضور پاک افضل تے مستقل نبی ہے اصل نبی ہے دوسرے جڑے نے وہ آپ کے فیض یافتہ نبی نے لہذا میں مستقل نبی نہیں شریعت بدلنے والا میں ہزور سرکار کی تجلی ہے چھوٹا نبی ہزور برابر کا جوڑ نہیں انہیں بدلے گل سمجھنا تھا انہیں آخیا آخری سلسلہ چل رہا ہے پہلے کا دیکھو نا جی جس لیے کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ چور رستے آتا ہے نا سامنے کھول کے تو جی سامنے کھول کے آئے تو پھر ڈکیت آخر چور نہیں آ آخر چور ہمیشہ چھپ کے آتا ہے ہوں انہیں وہ چھپیا خاتم نبی آخری نبی آخیا آپ کو ہے میرے کو کتابوں پہ رہ کے پڑی وہ آتا ہے جا حضور آخری نہ مانا تو کافر پکا کافی اسلام کو خارج نہیں میں مننا ہے آخری حضور تو بعد نبوت کا دعوی حالے تو آخری مننا وہ کہتا میں آخری تسا آخری کا مطلب نہیں سمجھے آخری کا مطلب یہ ہے کہ حضور تو بعد پیدا نہیں ہونا وہ کہتا افضل پیدا نہیں ہونا آلہ پیدا نہیں ہونا برابر کا پیدا نہیں ہونا میں چھوٹا جا پیدا ہو گیا یہ وہ کہہ رہے ایک ہو گروہ کیا ہے انہیں دس قدم وہ تو بھی اگلا چار قدم رکھے ہیں کہتے ہیں مجب ویسی نبوت وہ نبوت اگے چائے سمجھتے ہیں چلنا چلتی رہے ایک نہیں دس نہیں ہزار دس ہزار لاکھ قیامت تک جن مرضی نبوت دعوے کرتے رہے ٹھیک ہے لیکن انہیں آخیا خاتم النبیین کا مطلب کی ہوں یہ ایک ہو رنگ دے دیتا ایک رنگ رلتا ہے دونوں کا تھوڑا جا فرق ہے ان کی بھی کا جنوان دے جی۔ وہ دسا میں بولو اگر علم علم سنو تو حقیقت سنو سناوا نہیں سنن دے آدھی بیٹھا بولے گا بولو سناؤ سناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے میں کو میرے ہاتھ پر بیٹھا جی ہاں۔ اے سمجھو پرکار جان دو پرکار جلو دائرا مار دے جان دو ایک وہ درمیان نقتا ہوں نقتا ہے پرکار ایک ہو گیا گول دائرہ انہوں نے کی کیا توجہ کی بار بدلیا خاتم نبی کا انہیں آخیا یہ سمجھو ہزور سرکار یہ ہے نکتا چار پاسوں نبوت کے بوے کھلے پہلے بھی بعد جی حضرت آدم کو لے کے حضور تک حضور تو بعد کیا تک نبی آدھے رہن گے وہ کیون آدھے رہن گے پھر حضور آخری کیون رہن گے جی آدھے رہن گے پھر انہیں یہ مانا کٹیا آخیا آخری کا مانا کسا غلط کیا مسلمان غلط کیا پہلے دن کو جڑا مانا لگا ہوں یہ کوئی شان ہے ہی نہیں یہ تو کوئی گل ہے ہی نہیں مانا شان والا ہو رہا وہ دس بھائی کہڑا اصل دس ہو گیا بھائی منگا گیا وہ دس کہڑا وہ کیڑا من ہے آخری کا من ہے ادھر ہوں وہ جڑا نکتا ہوں چارے پاس وہ ٹھیک ہے اس نقطے تو دائرے والے پاس چھکو لکیر لکیر کھچو چارے بنے لکیر لکی کھچ دو ٹھیک ہے سنگیو ہوں یہ مطلب ہے بھائی اصا ادھر وہ دائرے ولو کے اتلے سرے ولو اگر اصا اس لکیر کا مڈ تو نقتا ہوں وقت لبن کا وقت جہا ہے وہ کتوں شروع ہونا دائرے دس منٹ لگتے ہیں دائرے کو ٹر کے نقطے تے آن تک تے ہوں آخری وقت وقت آخری کتنے جا بنے گا نقطے دے شروع دائرے تو آخر آخری کون بنیا نقتا کہہ یہ سمجھو ہزور کی نبوت جیڑی ہے نا یہ ہے نقتا تو نکتا کی بن گیا آخری اور مرے دی نبوت تو شروع کرو اصل لب دیا موڈ لب دیا جا کھلو ہو گیا ہزور سے ہزور بن گئے آخری اس معنی تسا ہزور نو آخری مان لو پھر دل بھی نبی ٹھیک ہے ملنے تو علاوہ اور بھی ٹھیک ہو لبا گے کہ کتوں آئیے آخا گے حضور تو آئیے حضور تو لب لیا ادھر جا گے تو حضور آخری بن گیا آخری بن گیا گل جدو آخری ہو گئے کہ پاوے دس ہزار نبی بعد بنو حضور کے آخری رہیں گے دس ہزار بن لو نبی آخری حضور ہی رہیں گے یہ آخری ہون ہون کا کا نہیں فرمائی نے یہ یہ یہ گل سمجھ آئی کہتے ہیں آخری خاتمیت فلسفی مانا علم زبان ہو آخری کا یہ مانا فلسفی ہے اسلامی نہیں یہ نے تمامیت بل کی انتہا ماں بات ہوتا ہے چلو ہو مثال دے کے سمجھانا پر سنگیو ایک جڑا ہے ہوتا نا گنتی ہوتی ہے ایک دو تین چار کہ توڑ اربا کربا تک لے جاؤ نا اصل ایک اگے اگر غور کرو نا ایک دا تکرار ایک دا تکرار اگلے ادب تک گنتیاں پیدا کرتا ہے مثلا ایک نو دو بار لکھو تو دو بن گیا ایک نو تین بار لکھو دے چار بار لکھو دے جی اج کل لکھن کے رواج بھی ہیں نویاں ہاؤسنگ سکیم بن دیا اتنے لکھا ہوتا phase one phase two phase three وہ کیون لکھے ہوں تین نہیں لکھتے ایک نو تین بارہ لکھ سکتے یہ مطلب ہے اصل گنتی بھائی ایک کے اصل ادا دیکھ کے اتنی گنتی یہ مختلف مراتب نے مختلف شکل رہی ہوں دس تک چلے جاؤ کہ دس اگر لبنا چاہو کہ دس دی اصل کون کون ہے مڈ ہے دسو کی بنے گا ہوں دس تو دس دی اصل لبنے دس تو دس دی اصل کے مڈ لبنے کتنے آنا آخر کی بنے گا آخری کی بنے گا حالانکہ ایک آخری تو نہیں وہ تو پہلے توجہ نہیں پڑ پائی گئی وجود ہستیت ہونے ایک پہلا ہے دس بال وجود ہستی دس لیکن میرے تو تو علاوہ جڑا کرے گا کافر کافر یہ بیٹھے سن آخیا نہیں نہیں ہویا ہو بھی سکتے جن نبوت کے دعوے کی جان سب ٹھیک نے لیکن آخری کا مانا سمجھو اتوں شروع کرو تو ہزور چلے جاؤ ہزور آپ ہر کسی دراصل آخری بن جان گے ہلو ہاں جی، مسلمان اصا ہاں، مسلمان کی سمجھ رہے ہیں نبی پاک سرکار آخری نبی نے انہوں تو بعد کہ کوئی دعوی نے بیٹھو جا بیان سنو اگر کسی نے ختم نبوت کی یہ تشریح کی ہو تو پھر کہنا اور میں مٹ تمہوں جا دسیا کہ کی کی سارے نال ظلم ہوئے پے جڑی فرمائی اچھا مسلمان ساڈے آلہ حضرت امام ہر سنت ملک کی شاہ shall صحابہ کیتا ہے وہی من ہے جا سارے ماما کیتا ہے وہی من ہے اہل بیت نے کیتا ہے وہی من ہے ہر زمانے نے ولی کیتا ہے وہی من ہے تمام مسلمان سمجھتے آئے نے اور مانا کرنے والا اسلام خارج ہے خارج ہے کیوں کہ دین وہی ہوتا ہے جو جس کو جس طرح مسلمان سمجھتے ہیں اسی طرح مانا دین وہی ہوتا ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہو مسلمانوں میں مشہور ہو وہی دین ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں ضروریات دین دینا اللہ آگے سمجھ ایک تیسرا ڈولا بیٹھا دو سمجھ آ گئی جی، جی. دو گیا ایک ہو گیا کرنے والے ایک ہو گیا تھڈو پاٹا کھولنے والے ایک ہو گیا جایا سکتا لگی ہیں لیکن دوجا ہی بن سکتا وہ دوسرا ٹولا بیٹھا دل کیا نی بن سکتا تم ماما لگنا چار ایک تیسرا بیٹھا سی انہیں آخیا گل سنو گل کدھر گئی فلانا بن سکتا ہے فلانا نہیں بن سکتا تھی مٹم کٹ مکاؤ مشہور مارو جی وجہ لاشک لاش قیامت تک وہی شریعت چلنی ہے اور کوئی شریعت چل سکتی یہ مانا ہے اور مانا بج گئی جس کے آگے سبھی بشر بج گئی جس کے آگے جس آ تے شریعت جناب پھر حرام لو حلال تے حلال حرام جاوے آخر یہ صرف کثرت رائے ہوتے ہے رائے زیادہ ہو جاوے زنا زنا جہل جہل کرن دی ہو گیا شراب حلال کرن دی شراب حلال ہو گیا قتل قتل جہل جہل کرن دی ہو گیا جے کفر نبی دے آخری منن دی آخری منن دی رائے ہو نبی آخری نہیں پھر آخری نہ منو یہ مطلب ہے چڈو جن جدو ووٹ رائے اتنے گل آ جائے گی شریعت ہی ہوے گی شریعت ہی ہوے گی جی زیادہ لوگ آخر جو کچھ آخر وہی شریعت ہے پھر شریعت چڈو منڈ بھی ختم ہو گئی شریعت منڈ بھی ختم ہو گئی پھر تو لوگوں کی رائے وہ شریعت بن گئی وہ مسلمان نہیں نبی شریعت بدل نہیں سکتی ادھر دیکھو سکتے ہو اگر میں نبی دے حرام کیتے نو حلال کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا وہ حلال نہیں ہو سکتا مطلب مسلمان ہوتا کہ ہو جس میں اِسی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مطلب ہے محمد اللہ کے پیغمبر ہیں یہ مطلب ہے حضور جو پیغام لے آئے نے اصا خدا دا پیغام سمجھنا وہ اپنی طرفوں تبدیلی کرنی جی کوئی سمجھے کہ تبدیلی کر سکنے اس طرح اس طرح اس طرح اس طریقے تبدیلی ہو جائے گی مثلا اگر ووٹ پڑ کہ مرزائی مسلمان ہیں تو بھائی کیونکہ ووٹ پڑ گئے اب تو مسلمان کہنا پڑے گا ارے بھائی ووٹ پڑ گئے وہ کافر ہیں تو کافر کہو کہ مجھے ووٹ پڑ گئے تو پھر ووٹوں کو مانا ہم نے خدا رسول کو نہ توجہ نہیں فرمائی ہے ووٹوں کو ماننا اور ہے خدا رسول کو ماننا اور ہے حاجی کی بلا گل سمجھ آئی کہ نہیں ووٹوں کو ماننا اور ہے خدا رسول کو ماننا اور ہے اگر اللہ تعالی بنا دے اللہ معافی دے سچی دسیا جی اگر دنیا کے بہتے مسلمان یہ آخر خدا دو نے کیا ایسا کثرت ویٹ کے بہتے ویٹ کے ایسا کہ خدا دو نے مسلمان کیوں اگر کوئی آ کے قرآن گھاٹے والا کیوں آ کے ووٹ بہت بہت کیا قرآن واپے گھاٹے والا مان سکتے اور قرآن کبھی نشیا ہے کوئی یہ مطلب ہے مسلمان ہونا ہونے ضروری ہے دین اوے منو جی رسول دیتا ہے سبحان اللہ دین نو تسان کسی طرح مثلا اگر کسی نے یہ کہا باز اللہ باز اللہ اگر کسی نے یہ کہا فرض کرو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کہیں کہتے مثلا ہنفی ہنفی یہ کہتا ہے کہ اگر میرے امام کہتے حضور آخری نبی نہیں تو میں کہتا آخری نبی نہیں اتنی گل کافر ہو جانا کیوں کہ پھر اس نے امام اعظم کو آخری نبی سمجھا اس نے نبی سمجھا امام نے امام نہیں سمجھا پھر ہاں۔ امام وہی ہوتا ہے کہ اصا یہ ماننا ہے امام یہ منیا جاتا کہ اے امام اگر تو رسول کی شریعت کے مطابق کہے گا تو ہمارا امام ہے یہ نہیں کہ تو نبی کا منکر بن جا رہے اچھا تیرو امام منی رکھیے اور سمجھ نہیں لگی رکھی مولا علی کو کچھ لوگوں نے خدا مانا آپ نے کہا آگ لگا دو چلا دیا کیوں شالق اس کے مقام سے ہٹا کر خدا کے مقام پر لے گئے ارے جو کسی امام کو نبی کے مقام پر لے جائے گا وہ مسلمان نہیں رہتا مسلمان وہی ہے نبی ایک سمجھے سبجیکٹ جی میں امام آخے گا اور سامنے منگی تو بت ہو بہت ہو امام اعظم کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ نوازے لے ہیں ہاں۔ کیوں مسلمان کا کیدا نماز پانچ نے بولو امام امام دین نہیں بتاتا امام دین پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے ہاں۔ دین کو مسلمان جانتے ہیں سارے ان پڑھ بھی جانتے ہیں پڑھے بھی جانتے ہیں علماء جانتے ہیں غیر علماء جانتے ہیں اللہ ہے سب جانتے ہیں محمد رسول ہے سب جانتے ہیں قیامت پر حق ہے جنت پر حق ہے دولت پر حق ہے کتابیں پر حق ہے ہاتھ پر حق ہے نماز پر حق ہے زکات پر نماز پڑھنے کی بات ہو کیسے پڑھیں گے یہ ابو حلیفہ بتائیں گے یہ نہیں ہے کہ خود نماز کو امام نے بتایا نہیں نماز در سب پیو دادیا تو سننے لگے آنے آ سب کیوں دردیا دسے دادیا سب کا کیون لگے گا طریقہ امام دس دین نہیں دستا دین تے چلن دا ول دسدا ہے کہ چلنا کہڑے طریقے نال ہے دین کون دسدا ہے رسول دسدا ہے مسلمان ایک دوسرے تو تے اپنے پیو دادا تو سنتے دے نے دین ہے جو لیکن جب طریقے دی باری ہوندی ہے عالم تو پوچھیا امام تو پوچھیا رسول نماز گیر پڑھنی روزہ کیڑی شہر ٹوٹ جانا خدا جی وہ جڑا دین ہوندا ہے اونوں سمجھن وچ اونوں مننے وچ مسلمان سارے ایک ہوندے توج نہیں بول پائی گئی لڑائی نہیں آئی اللہ ہاں، ہاں۔ ادھر دیکھو سنگیو جب کوئی یہ اختیار کسی کے لیے مانے کہ وہ رسول کی شریعت کو بدل سکتا ہے تو سمجھو اس نے شریعت کو سرے تو عبادت کر کے ختم کر دیتا ہوں جیڑا نبی دی توجہ نبی دی نبوت والی گل صرف ان بعد کسی ہور واسطے سمجھے تو وہ ایمان نہیں رہتا جہاں یہ سمجھے کہ جی نبی دی شریعت نو بدل سکنے ہیں ایس طریقے دے اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے تو پھر وہ مسلمان کے سمجھ اسی واسطے دے ووٹ نہیں ملتے یہ میرا ایک الگ موضوع بیان کر چکے ہیں تھوڑے واسطے نو ہے اس موضوع کا نام ہے دین مذہب اور دنیا یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں ہر چیز کے الگ الگ احکام ہیں دین کے احکام الگ ہیں مذہب کے الگ ہیں دنیا کے الگ ہیں نہ دین واس دین دے ووٹ ہوتے ہیں نہ مذہب دے ووٹ ہوتے ہیں مذہب کی اشارہ کر جانا مذہب سنی ہے مذہب بہادری ہے مذہب شیل ہے دین بولو ہے کی بولے دین کی ہے دین کی ہے سر شا کا دین اسلام بھابی کا دین سنی کا دین دی جمع کرتا ہے مذہب پیش کلاس ہوتا ہے دین مزید وضاحت سننی ہے تو وہ موضوع سنو پورا بسارا سمجھا نہیں سکتے لیکن اتنا ضرور ہے ووٹ دین دے نہیں ہوتے ووٹ ووٹ مذہب نہیں ہوتے دنیا نے ہاں جی سڑک نمائندہ بھیجو وہ دسے گا کہ سارے علاقے نو سڑک لوڑ لوڑ لوڑ ہے ہے ہے ہسپتال گیس بڑا فلانی سائڈ کی کن پیسہ لگنا ایسا بھیجو وہ دنیا کے ووٹ ہوتے ہیں وہ کدی دین کے مذہب کے اسی اس لانت مبتلا ہو گیا کی کہ دین تے مذہب بھی ووٹ والے شہ بنا لیے جی، اصا کہنے ہیں کہ اے جی دینی جماعت ہے اے جی اے دینی جماعت ہے اے مذہبی جماعت ہے اے سیاسی جماعت ہے یہاں کا منشور ہے کہ دین کوئی شہ نہیں یہاں کا منشور ہے کہ ابھی دین لیا گے لوگ کیسے تو ووٹ کر دیں وہ ساری یہ جی مت ماری ہے مسلمانوں کو پوچھا گیا کہ دین ہونا چاہیے کہ نہیں کیوں بھائی اگر کوئی بندہ تھوڑے تم پوچھے دسو مسلمان دین ہونا چاہیے کہ نہیں تو تھی آخو کہ امتری کا کھیل گیا ہے بھاگ لو ایس زمانے کا ابھی مسلمان ہیں میں دوسری موٹی گل کرتا اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کسی کو کسی کو یہ پوچھے کہ نالی کا پانی پینا چاہیے یا دھد پینا چاہیے یہ کچھ سونا گوارا کرے گا بولو کیوں بندہ ہے دھد ضروری نالی کا پانی فریج ہوں پر سٹنا پینا یہ پینا ہے ہر سرب پینا ہے ووٹ پوٹ پانے نہ دھد پینا ہے نالی کا پانی چڑنا نہیں یعنی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں اور ویسے میں ایک آخری گل کرنا اتنے توجہ دار کہ جہے جمہوریت کے ووٹ کو مانتے ہیں جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتے لوگوں کی جو پسند ہے وہ ہونی چاہیے یہ مطلب ہے کہ ہو رہا ہے مطلب۔ بولو جب بہتے لوگ عیاشی آزادی بے حیائی فاشی جرم گنا پسند کرتے بے شک اسان جمہوریت من بیٹھے کہ ٹھیک ہے پھر سڈا حق نہیں بنتا جدو ووٹ بہتے پی جان اگلے آخر وہ جماعت آئے جی بدترین کمینی جماعت آ بے حیا جماعت وہ سبھی ادھر غور کرنا انہیں آن کے جو بے حیائی پھیلائی تو پھر حق نہیں بنتا جدو من جو بیٹھے قانونی طور پہ بہتے جس کام سے راضی ہونا چاہیے لہذا ہوں بہتے راضی ہوئے کہ ننگے پوسٹر یہ وہ لگنے چاہیے دکانا دکانوں ہر شہر ہوتے پھر بول بھی اٹھ کے رولا پاوے بے حیائی بہت گئی ہے آم ہو گئی ہے شرم نہیں آتی تو پھر مولک نو شرم کرنی چاہیے بھی آپ ہی ووٹ من بیٹھا سن بہتے بندے جڑے نے بے حجائی نو پسند کرتے ہیں تو پھر چپ کر رولا کالا پاؤنا جدو میں بیٹھا میں مثال دینا اللہ تعالی معافی دے اگر کوئی بندہ پو چرا کا ٹراس مار پہ پہ کا مطلب ایک دشمن رکا وہ مطلب پیو نے چتر مارنا پھر وہ چیتل مار ٹراس مانے ٹراس میرے نام چتر مارا جی تیرے نام نہیں مارا گے ہوں پتر آ کے ہاں بالکل ہے گل کانونی ہے کانونی آس کچھ ملتا ہوں حق تو پہلو یہ بنتا سی پتر کا وہ آتا نام راجا ہل گیا پاگل ہوا کدی پیو پیو چترا بھی ہوئے فر لیا کہ کری دے بولو تو آ جائے داس نکل آئے چھتر مارن والے کے نام کا پھر بولنا تو نہیں چاہیے جی وہ چر شروع ہو پتر اٹھ کے کمرے باہر نکل جائے آخر میں آؤٹ کرتا ہوں واقع نہیں پہ کے میں بیٹھا رہا میں باہر چلے میرے خیال سے ہر کسی سیانے بندے آ گرامے باجا ڈرامہ کھانا ہاتھ نال میں چھتر پوائے ہوں یہ ہوا ہم دیکھ نہیں سکتے استاد کی تعظیم ہے اگر کوئی اٹھے تو آ کے میں تیرے استاد کو گانا کرنا چاہوں شگرد آ کے نہیں ہوئے ہو سکتا وہ کرنا کر ڈنٹا پانی شکیت ہاں، گل ہوئی نا قانون اصول ڈاس پی گیا استاد نے ڈاس نکلا گالا شروع کی ڈاس ڈاس تو بھائی قانون سی کیونکہ گالا شروع ہو گئی ہے کے میں کرسی چھڈ کے باہر چلیا میرے کو نہیں سنیا چاہتا اگلے آکڑ کے سی ہے تیرے نال کا بھی دھوکھے باز نہیں ہونا چاہیے ہوں کہڑے ڈرامے کریں گے پہلو تو آپ ہاتھ نہ ٹاس کو آئے جدو نکل آیا گالا نکل رہی ہے پہلو گالا کھڑ کا قانون بنوائے جس نے قانون بن گیا ہے ہوں باہر نکلتا پھرنا ہے باہر کہ باہر کہ میں کسی ہوسے کی گل نہیں کر میں گل گل صرف چھترا چھترا پیو تو استاد توہین کی کی کی کی کر واک واک آؤٹ آؤٹ کا کا مطلب مطلب نکل نکل نکل جانا جانا جانا کہہ رہے لفظ ہوں باہر باہر مطلب آؤٹ میں سنیا کچھ حضرات سے مطالبہ کیا گیا استعفا دے دو زمری سے نکل جاؤ اگر حضور کی غیرت رکھتے ہو میں جناب حضور کی غیرت رکھنے نکل جاؤ بورڈا آئے سائنس واسطے جاواں گے اتے بغیرت لوگ بیٹھے نے وہ بغیر حضور کے خلاف بولتے ہیں دین خلاف قانون بنا تو بولیں گے کیوں جانے دسو جی باہر آوان گے ہاں۔ کفر کرنا ہے بولنا نہیں جانا گے تو بولا گے اچھا تو پہنچ گئے ہو وہ کفر کرن لگے نے تو بولو یہ کی ہوا بھی اسی استفا دے کہ ہوں باہر نکل رہے ہیں جی باہر نکلنا سی تو جانا نہیں کیسو بولنا بولو فرمائی کیسا عجیب کیسو بولنے کے لیے بولو اسی باہر آ گیا وہ بولتے کیوں نہیں ادھر باہر نہیں جاتی ادھر سنی نہیں جاتی جدھر نہیں سنی جاتی ادھر سنا بنا یار کیسی چیز کر یا باہر ہی رہو یا اندر ہی رہو اندر ہی مر جاؤ اچھا نہیں بن پائی یا رہو باہر اندر جاؤ ہی نہ یا پھر رہو اندر باہر آؤ نہ سمجھ نہیں لگی تو پھر یہ سنگیا ایسا تو کھیت پہ حضور دی شریعت نو ختم کرنا باطل کرنا منسوخ کرنا مرضی منمانی بدلتے رہ جانا یہ الوحیت کا دعوی ہے نبوت کا جتنے خدا ہونے کا دعوی ہے شریف کتاب تفسیر سورت توبہ آیت نمبر اکتی سورت توبہ کی تفسیر ترمنی شریف حدیث کی کتاب کے اندر اس نے امام احمد بن احمد اور دیگر حدیث دیا کتابوں حضور سے ملا مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد اللہ صدیق اکبر کو حق نہیں پہنچتا رسول کی شریعت کو بدلے یہ تو فاروق اعظم کو حق نہیں پہنچتا بلکہ سونا یہ تو سوا لاکھ نبی نو حق نہیں پہنچتا حضور کی شریعت کو بدلے شک پہنچتا ہے آپ بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤ گے آؤ گے رسول کی شریعت کو آگے بدل سکتے ہیں جن سے رسول نہیں بدل سکتا اسے اردو بدلنا اختیار سمجھے ایک نہیں ہو سکتا اور اگر سمجھے تو پھر مسلمان ہی رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ دین اور مذہب ووٹ کی چیز نہیں ووٹ اتنے ہوں نے جتھے تبدیلی دی گنجائش ہو جتھے اختیار دی گنجائش ہو جتھے اختیار نہیں رکھی دا تاج نہیں منی دا اختیار سمجھی دا نہیں بے اختیار ہونا پہ تا مومن بن جتھے اختیار دی گنجائش نہیں جتھے جناب جی یہ میرا باپ میرا باپ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ ووٹ سن سکتا ہے کیوں باپ کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے کوئی اختیار ہے کہ ہمیں کو نہ مانوں میں میری مرضی مانوں میری مرضی جی کوئی آخے گا کہ میری مرضی ہے میں نہیں مانتا تو اگلے آخر جی ہے آ کے میری مرضی مانتا مننا نہ منہ آخنا پینا کافر بھی بننا پینا مسلمان رہ سکنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے یہ مانو کہ مجھے کوئی اختیار نہیں رسول کی شریعت کے آگے رسول کی شریعت کو ہر صورت میں میں مانتا ہوں یہ ہوئی مانا اللہ نے قرآن نے فرمایا پڑھ دیا قرآن یہ بات سمجھن معلوم ہویا جنہ چر بے اختیار نہیں سمجھے گا انہاں چر مومن نہیں بن سکتا جب اختیار ختم کرے گا اپنے آپ کو بے اختیار سمجھے گا اللہ رسول دے کے پھر اس نے مومن بن جائے گا ماشاء اللہ الحمد للہ سارے دوست سمجھدار تھوڑے ہو تھوڑے ہونے کے باوجود بہت قیمتی ہو ہے گل کا سنن سلیقہ بھی ہے سمجھن کا سلیقہ بھی ہے توجہ بھی کر رہے ہو میں بریک مسئلے تمہیں سمجھا ہیں ہاں۔ تھی میری تقریر سمجھ کے کسی بھی دانشور کسی بھی سکالا جب اپنے سکال ناد ہوئے وہ سامنے رکھ دو کسی مفتی کے سامنے رکھ دو تھی گل شروع کر دو اسی طرح ہی جی میں کرنا پیا ہاں۔ اگر کوئی تے سر چک جائے تو پھر اگلے پوچھنا حضرت کتنے پڑھے سمجھاو کا بڑا سواد آیا کہ نہ آیا آر بیٹھا ہی فرما نے آ فرما نے یار تیرا یا رسول اللہ تیرا ہو ہندوستانی مزاج ہے مزاج پورا کرنا ہاں۔ چسکے والے ہے ہاں۔ ہاں، نا ہاں ہوسکے تو سور سانو گاڑا بھی کلو جی، آ گانے ہوں ہوں مثلا ایک گانا چلتا پتا نہیں ہے کہ سارے بڑا بڑا چلتا بڑا چلتا کن بلو دے گھر دیکھ ماں دس کسی کی بھن بلو آخر نام نہیں ہو سکتی اچھا نس پنجاب نس پنجاب یہ بھی چلتا ہوں پنجاب سارا پنجاب سنتا ہے اپنے گھر چلائی بیٹھا ہوں ہوں ہوں ہوں دھی سنا سنا رہا رہا بھن نچ نچ نچ نچ نچ پنجاب پنجاب کا مانا ہے ہے والے کجری کجری کجری گال گاہ گ نکل سوال لے لیا ہوتا اپنے پیسے بھر کے یہ مطلب ہے ساری بڑی ویڈی کمزوری بن گئی ہے سر بھی نہیں نہیں پہ نکلتی سواد چنگی گل گل ہے جی خیر اصا اصا ہوں مندری تو کرتے میاں صاحب کا شیر سر نال میاں صاحب کا شیر فریا حکمت کا شیر سی عشق کا شیر سی محبت کا شیر سی محمد کی غلامی کا شیر سی نبی خیر کا شیر سی پڑھ کے ایسا سرور لیا ہے جی لیکن یہ مقصد کہ اصل اسے بھی رات لگا رہی اللہ سونا محمد کریم کا سلفا اپنی رحمت کی بارگاہ ساری بخش کپڑ کپان کا بولن بلان کا سنن سنان مقصد سے بے نیاز بخش ہو اس لیے پوری قطار بچی وہ اتو زیادہ لگا تک دروازے کو خوش نصیبی اجمر دیا اولاد نے شرف بخشیا اس کمینے نو آن کے سنیا ہاں جی ہوں میں کسی کا نام متعین کرا دے بے ادبی نہ بن جائے میں یہ ارج کراگا کہ سارے سادات کرام ہاتھ چک کے اصا دعا بسم اللہ کرو سارے سجب مرچ ہر دیا والا مرچ سارے ہاتھ اللہ